جیلم سے تعلق رکھنے والے جناب حضرت مولانا کاری خبیب احمد صاحب نور اللہ مرکدہم کے فرزند ارجمن جناب حضرت مولانا کاری محمد ابو بکر صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب حضرت مولانا کاری محمد ابو بکر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 حضرات علماء کرام و مشائق عظام آج ایک بار پھر رب تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے عنوان پر سجائی جانے والی اس بابرکت اور روحانی محفل میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے اللہ رب العزت ہماری یہاں حاضری قبول فرمائے جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے کہ الحمدللہ اس وقت وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جید علماء اور مشائق سٹیج پر تشریف فرما ہے میں دین کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں ہی اختصار کے ساتھ ایک دو گزارشات رض کر کے اجازت چاہوں گا آج چناب نگر کی یہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس ایسے حالات میں منعقد ہو رہی ہے کہ پورے ملک کے اندر گورنر پنجاب کیس کے فیصلے کے حوالے سے طرح طرح کی تجاویز طرح طرح کی آرا اور اس فیصلے پر تائیدی اور تنقیدی تبصرے یہ آپ حضرات سے یقیناً مخفی نہیں ہوں گے ہر شخصیت کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے میں اس حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم الحمدللہ علماء کرام کے ساتھ تعلق رکھنے والے اللہ کے سچے دین کے ساتھ نسبت رکھنے والے عوام الناس سے زیادہ قانون کے پابند ہیں اور قانون کے اوپر پابندی کو پسند کرتے ہیں ہمارے اکابرین نے بھی ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج گورنر پنجاب کے قتل کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر جس انداز میں پورے ملک کے اندر اور عالمی سطح پر واویلا مچایا جا رہا ہے کیا وہ یہ جواب دینا پسند کریں گے کہ جب پاکستان کی ایک جیل سے توہین رسالت کے سزا یافتہ مجرمان کو راتوں رات جیل سے نکال کر غیر ملکی امبیسیوں کی گاڑیوں میں بٹھا کر بیرون ملک روانہ کر دیا جاتا ہے اس وقت تو کسی جج کو یاد نہیں آتا کہ کسی گھنونے فیل کا ارتکاب ہوا ہے اس وقت کسی جج کو قانون کی پاسداری یاد نہیں آتی جب ہمارے ملک کے اندر ایک جیل میں توہین رسالت کی ایک مجرمہ آسیہ بی بی کے پاس ایک صوبے کا ذمہ دار گورنر اس کا حمایتی بن کر جاتا ہے عدالتی فیصلہ ہونے کے بعد اور گورنر صاحب جا کر اس سے یہ بات کہتے ہیں کہ بی بی تو فکر نہیں کر میں تیری اپیل لے کر خود صدر کے پاس جاؤں گا تیری سزا کو معاف کرواؤں گا یہ کوئی معاف کروانے والی بات ہے آج انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹنے والے یہ بات کہتے ہیں کہ اس قانون کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی پائی جا رہی ہے کیا گورنر پنجاب نے جو اقدام اٹھایا تھا پاکستان کے سترہ کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہوئی اس وقت قانون کہاں تھے اور بلکہ میں اس سے بڑھ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں قومی اسمبلی ایک قانون ساز ادارہ ہے جب قومی اسمبلی کے اندر ہم جنس پرستی کا قانون پاس کرنے کے لیے بل پیش کرنے کی بات کی جاتی ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جب قومی اسمبلی کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو عوامی جمہوریہ پاکستان کا نام دینے کی بات کی جاتی ہے کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ قانون شکنی ہو رہی ہے بلکہ ایک سیاستدان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ اکبر کا دور گزر چکا ہے اب سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور آ چکا ہے اس وقت بھی کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ کس ملک میں کس آئین کے تحت یہ بات کی جا رہی ہے جو ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا لیکن اصل بات یہ ہے ہمارے ملک کے اندر یہ ایک دستور چلا آ رہا ہے آج ہمارے ملک کے اندر عدالت اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ نے دیکھا گزشتہ سال پورے ملک میں ہم نے مظاہرے کیے احتجاجی جلسے کیے کہ ناموس رسالت کے قانون کو نہ چھیڑو یہ ہماری برداشت سے باہر ہے کسی کے کان پر تک نہیں رنگتی لیکن ممتاز قادری نے جو قدم اٹھایا آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور اس کے ہواریوں کی طرف سے اور ان کے دباؤ پر پاکستان میں ان کے اعلی کاروں کی طرف سے ناموس رسالت کے خلاف چلنے والی مضموم اور ملعون مہم کو بریک لگ گئی ساری مہم رک جاتی ہے ثابت یہ ہوا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے میں آج بھی حکومت کو واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ غازی ممتاز قادری کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے وگرنہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر ناموس سے رسالت کے قانون کو اگر صحیح معنی میں تحفظ حاصل نہ ہوا اور پاکستان کا یہ عظیم مجاہد اس امت کا یہ عظیم سپوت اگر سرخرو ہو کر جیل سے باہر نہ نکالا گیا تو یاد رکھو پھر صرف ایک ممتاز قادری نہیں پھر انشاءاللہ العزیز پاکستان میں آپ کو سترہ کروڑ ممتاز قادری ملیں گے الحمدللہ